الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام والسلام على سيد المرسلين بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الرحمن الرحيم عليك عليك يا يا يا رسول وعلى وعلى حبيب نبي العالمین وسلۃ يا نور الله السلام عليكم و الله وبركاته کیسے ہیں مدنی منو آپ ماشاء اللہ الحمد ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں مدرسۃ المدینہ کی بے شمار شاخوں کے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ان تمام کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں آج جو ہمارا سلسلہ ہے تو جیسا کہ آپ نے مختلف سلسلوں میں دیکھا ہی ہے کہ مختلف مدنی پھول آپ کو بیان کیے ہی جاتے ہیں لیکن آج کے مدنی پھول مدنی منوں کے مدنی پھول کے اس سلسلے کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج جو سب سے پہلے آپ کو مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں اور جنہیں آپ کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا ہے وہ مدنی پھول ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سبحان اللہ تو ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں تو یہ تو آپ نے آداب سیکھے ہی ہیں کہ جب بھی درس و بیان ہو جب بھی کوئی اچھی بات سنی جائے تو ادب یہی ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے اور ذہن نصیب اس مدنی نام پر بھی عمل ہوتا ہی رہے کہ جب جب موقع ملے دو زانوں تبلا رخ یہ بیٹھنے کی عادت بنائے کہ اس طرح بیٹھنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم باپا جان کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ میں پڑھتا ہوں ارشاد فرمائیے پڑھنے میں دل نہیں لگتا کیا کرے کیونکہ ہماری عمر کے کتنے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور ہم سارا سارا دن مدرسے میں ہوتے ہیں یہ مدرسہ یہ ہمارے یہاں بالکل غلط اللہ غلط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 خوش نصیب یہ کھلندرے کے مقابلے میں یہ پڑھنے والے خوش نصیب ہیں یہ اللہ بہتر جانے کے اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے لیکن یوں ظاہری طور پر ایک جنرل بات کریں گے تو یہ پڑھنے والا خوش نصیب کہلائے گا سعادت مند کہلائے گا اور اچھا بچہ کہلائے گا تو ماشاءاللہ اللہ آپ اچھے بچے ہیں اچھے مدنی منع جو مدنی منیا ہیں کہ قرآن پاک سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ رسول کا نام سیکھتے ہیں تو اس لیے اس کی فضیلت اس کے ثواب پر توجہ رکھیں کہ اس میں ثواب بہت ہے قرآن پاک حفظ ہو جائے گا آپ کو تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کی خوب برکتیں ہوں گی کہ جو قرآن پاک حفظ کرے اس کے مطابق جو حلال ہے اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے عمل کرے وہ اس ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا اور اپنے گھر والوں میں سے دس افراد کی شفاقت کی اس کو اجازت ملے گی تو شفاقت کی اجازت کب ملے گی جب خود جنت ہی ہوگا تو نا ویسے تھوڑی ملے گی کہاں میں تو دو زخ میں چلا میرے ماں باپ جنت میں میرے چچا کو بھی لے جاؤ یہ بڑی خدمت کرتا تھا یہ تھوڑی ہوگا دس کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو اندر چھوڑے خود بھی بخشا جائے گا تو قرآن پاک حفظ کرنا اس کو پڑھنا یہ کار ثواب ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے اس کو چھونا ثواب ہے قرآن پاک تو ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا خزانہ ہے جو ہمیں ثواب مہیا کرتا ہے تو سارے مدنی منع جو ہیں دل لگا کے پڑھیں مدنی منع غور فرمائیں کہ یہ بات بات پہ جو جھوٹ بولتے ہیں گالی نکالتے ہیں ماں باپ کو ستاتے ہیں ماں باپ سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہ کریں ماں باپ کا احترام کریں بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھیں کسی سے لڑائی نہیں کریں جھوٹ نہیں بولیں وعدہ خلافی نہیں کریں جو بولیں کہ یہ میں کروں گا تو بس وہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے تو ان کا دل بھی لگے گا پڑھائی میں اور انشاءاللہ نیک اور اچھے مدنی منڈے بن جائیں گے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے خوب اپنے کو تو دعوت سمے کا مبلک بھی بدلائیں نا تو انشاءاللہ با عمل مبلی کے دعوت اسلامی بنیں گے اور خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کی نیک نامی کا باعث بھی بنیں گے ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی ان شاء اللہ کیسا لگا سبحان اللہ تو پیارے پیارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے سعادت مند خوش نصیب اور اچھا مدنی منا پننے کے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو سچ بولتا ہے جو ماں باپ کو نہیں ستاتا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا وہ سعادت مند بھی بن جاتا ہے اچھا بھی بن جاتا ہے اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے جیسا کہ اس مدنی منع نے جو پوچھا نا کہ ہمارا دل نہیں لگتا تو امیر سنت نے دل لگنے کے مدنی پھول عطا فرما دیے کہ آپ کا بھی اگر دل نہیں لگ رہا تو دیکھ لیں کہ کہیں زبان سے جھوٹ تو نہیں جا رہی کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ وعدہ خلافی کرنے کے گناہ میں مرتکب ہو رہے ہوں اور نماز کے متعلق بھی تاکید فرمائے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے ماں باپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ستا رہے تو ہمارے مرشد تو ہے ہی ایسے تو جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہی رہتے نا کہ پیر میرا محمد تو الحمد للہ علیہ سنت کی باتوں پر اگر جس نے بھی عمل کیا تو ہم تو اب مدنی چینل پر دنیا بھر کی بہاریں برکتیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں تو سعادت مند اچھا مدنی منا اور خوش نصیب مدنی منا بننے کے ہم نے مدنی پھول آج حاصل کیے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس پر آپ بھی ضرور عمل کریں گے تو بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مدرسے کے در و دیوار یہ گونج جائے نہیں نہیں گونجیں گے در و دیوار کو چومیں گے اور پھر جھومتے جھومتے جھومتے سبز گنبد کو چوم لیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ پیارے پیارے مدری منو اور مدری چینل کے ناظرین آج ان شاء اللہ ہم حضرت سیدنا <clears throat> آدم علا نبینا والی سلاۃ السلام کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت سیدنا <clears throat> آدم علا نبی والی سلاۃ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں حکم خدا بندی وجل کے مطابق حضرت اسرائیل علی سلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی سبحان اللہ جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں یعنی اس میں سفید بھی تھی سیاہ بھی تھی سرخ بھی تھی زرد بھی تھی مختلف رنگ والی اور اسی طرح کیفیت بھی اس کی مختلف تھی یعنی اس مٹی میں نرم بھی تھی سخت بھی تھی شیریں بھی تھی تلخ بھی تھی نمکین بھی تھی اور پھیکی بھی تھی یہ ساری مٹیاں اس میں شامل تھیں پھر اللہ تعالی نے اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا چنانچہ ایک مدت تک اس کو گوندا گیا وہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک اس کو گوندا گیا تو کیچڑ کی طرح گارا بن گئی پھر خشک ہو کر کھن کھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علی سلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھا گیا جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی پیدا نہیں کی تھی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا جب روح داخل ہو کر ناک کے نتھنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمد پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے اے ابو محمد یادم علیہ السلام کی کنیت تھی اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ یعنی تخلیق آدم کا یہ واقعہ آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے جیسے سنا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں تو یہاں بعضوں کا سوال آتا ہے کہ ہم تو سنتے ہیں کہ سب سے پہلے اور آخری نبی ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھا اپنے نور سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا اور ظاہری طور پر سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں سرکار مدینہ علی سلاۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم مختلف درجوں میں جا کر سنتیں بھی سیکھتے ہیں اور ظاہر دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول تو ہے ہی اتنا پیارا کہ یہ ہم کو سنتیں سکھاتا ہے اور جو سعادت مند ملنے ہوتے ہیں دیکھیں جو اچھی بات ملتی ہے مدرسے میں وہ عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی اپنی ذات میں اس کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے بلکہ ان کے والدین ان کے گھر والے ان کے رشتہ دار ان کے پڑوسی سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو آئیے ہم اپنے ایک مدرسے کے درجے میں چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب آج کیا سکھا رہے ہیں تیار رہیے گا آپ سے سوالات بھی ہوں گے صلو علی علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد الحمد رب العالمین سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم سرما لگانے کی سنت اور اداب سیکھنے کی کوشش کریں گے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین سرما لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے سوتے وقت سرما لگانے میں یہ مصلیت ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں بھی رہتا ہے اور آنکھوں کے مساوات وہ سرائیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین تمام سرموں میں بہتر سرما اسمت سرما ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکوں کو اگاتا ہے پیارے پیارے مدنی منوں سرما اسمت کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سرما ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی استعمال فرمایا اور اپنے غلاموں کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائے اور اس کے بے حد فوائد ہیں لہذا ہو سکے تو سرما اسمدی ہی استعمال کرنا چاہیے بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرما اسمت بینائی کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہا جاتا ہے اسمت سرما اسپہان میں پایا جاتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور مشرقی ممالک میں پیدا ہوتا ہے بہرحال اسمت سرما اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے اگر یہ سرما نہ ملے کوئی دوسرا سرما بھی آنکھوں میں لگائیں گے تو ان شاء اللہ سنت پر عمل ہو جائے گا حدیث بالا میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین تین سرائیاں استعمال فرماتے تھے کتنی سرائیاں تین تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل رہا تاہم بعض روایتوں میں سیدھی آنکھ مبارک میں تین سلائیاں اور بائی میں دو کا ذکر بھی آیا شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں دو دو سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک میں لگاتے لہذا مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر سرما لگانا چاہیے یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں کتنی کتنی سلائیاں لگائیں تین سلائیاں سیدھی آنکھ میں اور تین بائیں میں ٹھیک ہے یہ کس کس کو یاد ہو گیا ایک طریقہ کیا ہے ایک طریقہ کیا ہے سیدھی آنکھ میں کتنی اور بائیں آنکھ میں تین تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادی نے سماج فرمایا کہ لگانے کی تین سنتیں پہلی سنت کیا ہے کہ سیدھی آنکھ میں کتنی سلائیاں تین اور بائیں آنکھ میں تین یعنی تین سلائیاں سیدھی آنکھ میں تین سلائیاں بائیں آنکھ میں تو ایک ہی سنت طریقہ آج ہم نے سیکھا تو پیارے پیارے مدنی منو یہ بات یاد رکھیں کہ تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے لہذا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 کون سا بیان ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سرما کہاں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بات اگر سن جو سنی جاتی ہے اگر قلم اور ڈائری ہاتھ میں ہو تو اس کے مدنی پھول لکھے جائیں تو وہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے آج جو ہے وہ سرما لگانے کی تین سنتیں سیکھی ہیں جس کو ایک سنت جو ہے وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی تو وہ سنت کون کون سی ہے سبحان اللہ اور یہ بھی ہم نے سنا چلے یہ تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے لگانا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں سرما جو ہے وہ زیادہ دیر آنکھوں میں رہتا ہے اور اس سے آنکھوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منوں اور جو مدنی چینل کے بھی ناظرین ہیں سنتوں پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ یقیناً دنیا میں بھی ہمیں برکتیں چاہیے ہمیں آفیت چاہیے اور بالآخر مرنا تو ہے ہی مرنے کے بعد جو سنتوں کا عامل ہوگا قبر میں بھی راحت ملے گی آخرت میں بھی راحت ہوگی اور جنت کا تو کتنا پیارا مجدہ ہے کہ ایسا خوش نصیب جنت میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ہم نے پچھلے سلسلوں میں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مختلف مدن منوں کے والد صاحب اور سرپرست کے تاثرات کے حوالے سے آپ کو عرض کیا تھا اور ہم نے اس سلسلے میں ہماری مجلس کوششیں بھی کی ہیں تو انشاءاللہ شاء وقتاً فوقتاً آپ کے والد صاحب کے آپ کے سرپرستوں کے تاثرات ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں یہ پتا چلے کہ دعوت اسلامی کے مدرسوں میں کتنی پیاری تربیت دی جاتی ہے اور اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے مدر وہ خوش نصیب مدنی منع جو یہاں کی تربیت حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اس عمل کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں اس کا آپ کو نظارہ کرنا ہے تو آئیے مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع کے والد صاحب کے تاثرات سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع احمد رضا تاری کے والد صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضرت کیسی طبیعت ہے آپ اللہ احسان تھا یہ جی، بتائیے آپ کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کون سے شعبے میں پڑھتے ہیں شعبہ حفظ میں پڑھتے ہوں اچھا، ماشاء اللہ شعبہ حفظ میں کتنے پارے حفظ کر لیے ماشاء اللہ چوبیس پارے حفظ کر چکے ہو اچھا، ابھی شروع ہونے والا ان کا ماشاء اللہ یہ بتائیے اتنے دوبارہ انہوں نے حص کر لیے مدرسے میں داخل کرواتے کہ آپ کی کیا کیا نیتیں تھیں میری نیت یہ تھی کہ صاحب کے ماحول سے تو میں بہت پہلے سے متاثر تھا تو جس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے نیت کی تھی فیضان مدینہ میں کہ اگر میری شادی ہوئی اور میرا بیٹا ہوا اور اس کا نام احمد اظہر رکھوں گا اور اس کو حافظ قرآن بناؤں گا عالم دین بناؤں گا بلکہ صاحب کے فیض کی برکت سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے اسلامی کا وقف کر دوں گا اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسے میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں جی۔ گھر پہ ان کی کس طرح عمل کرتے ہیں گھر پہ تو بہت زیادہ بہتر ہے دوسرے بچوں کے نسبت جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں بچے اس چیز کا نہیں ہے اور مطلب وضو سے زیادہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پر کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کے جائیے اچھا۔ تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا جانی ہم لوگ اگلی سب میں کھڑے ہونے کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ شرعی معاملات ہیں ابھی آپ کو نہیں پتا جیسے جیسے بڑے ہوتے جاؤ گے سمجھ میں آتی جائے گی آپ کو بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے گھر میں پکا ہوا کھانا نا ذرا خاموشی سے نہیں کھاتے ہیں جی۔ تو آپ کے بچے میں ایسی کیا ہے ایسا کچھ معاملہ ہے نہیں میرا بچہ ماشاء ہر چیز کھا لیتا ہے اور یہ کہتے ہیں نیچے بیٹھ کے کھائیے بابا جو ٹیبل پہ بیٹھے کھاتے ہیں نیچے بیٹھے کھائیں اور اس طرح مطلب سنتیں وغیرہ بیان کرتے ہیں کھانے کی تو اس طرح کی چینج ان کا کافی زیادہ آیا ہے مطلب کہ بیٹھ کے پانی پینا اور لباس کے بارے میں کہ صاحب کہتے ہیں کہ مطلب اس کو طے کر کے رکھو اس قسم کی باتیں وہ زیادہ مطلب کرتے ہیں اور تقریباً جتنی بھی ان کی دعائیں ہیں وہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں بچوں سے اچھا، سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماج فرمایا ہمارے مدنی منع کے والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مدنی منع سے سیکھ رہا ہوں رہا ہوں میرے بیٹے نے مجھے داڑھی سے رکھوائی پچھلے سال اچھا۔ تین دن کے قافلے پہ تو میں آٹھ نو دس محرم کو گیا تھا وہاں پر میں نے نیت کی حالانکہ میں نے بہت دفعہ مطلب شادی ہو جائے گی تو رکھ لوں گا تو یہ ہو جائے گا تو رکھ لوں گا جاب مل جائے گی تو رکھ لوں گا اس طرح کرتے کرتے بڑے لوگوں نے مجھے کہا تو میں نے اس دن نیت کی کہ میں اب دوڑی رکھ لوں گا یہی آردو ہے تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام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 چاہیے بلکہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین تو جھوم اٹھے کہ ہمارے اس کمسن مبلک کی انفرادی کوشش تو دیکھیے کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے بہت عرصے سے وابستہ تھا بناتا تھا کہ داڑھی رکھوں گا چلے جی شادی ہوگی پھر رکھوں گا جاب مل جائے گی پھر رکھوں گا لیکن آخر ہوا کیا کہ ہمارے اس کم سے مبلغ نے انفرادی کوشش کی تو والد صاحب نے بھی داڑھی رکھ لی اللہ تو آپ آپ دیکھیں مدنی منہ غور فرمائے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی یہ معاملات عام ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو خود عملی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا آپ کو خود نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا خود باوضو رہنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور فضال سنت کا درس یہ مدینہ مدینہ ہے تو بہرحال دیکھیں کہ اس طرح سے جب کوشش کی تو یہ مدنی منا اپنے والد صاحب کو دعائیں یاد کراتا ہے ایسے کئی مدنی منہ الحمد للہ جو گھروں میں اپنے والد صاحب کو اپنے بہن بھائیوں کو دعائیں وغیرہ یاد کراتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو بھی اور جتنے بھی مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں جو پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دعوت اسلامی کا مبلک بنا اور یہ تو امیر علیہ سنت نے آج آج جو مدنی پھول دیکھا اس میں دعائیں دی ہیں کہ تو ہم سب کو تو دعوت اسلامی کا مبلک بننا ہے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب سنتوں کو عام کرنا ہے ان شاء اللہ تو آئیے اب اپنے سلسلے کے آخر میں ہم مدنی انعامات یا اپنا مدنی انعامات کا کارڈ نکال لیں سبحان اللہ کل ہم نے جو مدنی نام جو سیکھا تھا وہ تھا کہ پانچوں نمازیں با امامہ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں یا نہیں اب قاری صاحبان تیار ہو جائے سبحان اللہ اور قاری صاحبان دیکھیں کہ کتنے مدنی منوں نے کل پانچوں نمازیں با جماعت با امامہ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ عموماً مدنی منی جو ہے نا یہ ہمارے امامہ شریف کی پابندی نہیں کر پاتے تو اب قاری صاحب دیکھ لیں کہ اس میں مدنی منوں نے کل با امامہ نماز ادا کی ہے یا نہیں اگر نہیں کی تو کتنا نہیں نہیں کی اور جنہوں نے کی بے نصیب ان کی کارکردگی ہاتھوں ہاتھ ہمیں ایس ایم ایس فرمائے اور ایس ایم ایس کا نمبر آپ کو کل بیان ہوا تھا zero three zero one six one two one seven six two six one two one seven six یہ ایس ایم ایس کا نمبر ہے اور اس نمبر پر اپنی کارکردگی چاہے تو ہاتھوں ہاتھ آپ ایس ایم ایس فرمائیں اور اگر سوالات جو کل آپ کو بیان کیے تھے تو ہماری کچھ فنی خرابی تھی جس کے سبب وہ سوال جو ریکارڈ نہیں ہو پائے تھے آج ہم نے دو سوال اور بھی آپ کے لیے رکھے ہیں تو انشاءاللہ آخر میں بیان ہوں گے آپ اپنے سوالات کے جوابات ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں وہ سوالات آپ کے کل جو ہے وہ آن ایئر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کال ریکارڈ کرنے کے لیے جو نمبر ہے double zero nine double two one یہ بیرون ملک سے جو فون کریں گے پاکستان سے جنہیں فون کر رہے ہے وہ زیرو ٹو ون ملائیں گے three four nine four two five two five اور آج کے جو دو سوال ہیں وہ سماعت کر لیں پھر انشاءاللہ شاء نام کا جو دوسرا ہے مدنی نام اس پر کچھ گفتگو کریں گے پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں اسکرین پر آپ یہ دیکھ بھی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں اور دوسرا سوال ہے قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم میں کتنی صورتیں یہ دو سوالات ہیں آج کے سلسلے کے آپ ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ کرائیں اپنا نام بتائیں مدرسے کا شاخ اور اپنے شہر اور ملک کا نام بیان کرنا ہرگز نہ بھولیں یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو اور دوسرا اپنی کارکردگی ایس ایم ایس کریں کہ کتنے مدنی منوں نے با جماعت با امامہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اس کا فالو اپ جاری رکھیں انشاءاللہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مدرسے کے مدنی منوں میں عبادت کا بھی ذوق بڑھے گا اور انشاءاللہ عملی طور پر یہ اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے مدنی انعامات میں سے جو دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ آپ نے نماز پنج گانا کے بعد اور سوتے وقت کم از کم آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنے کا معمول بنایا ہے یا نہیں آپ نے نماز پنجانا کے بعد اور سوتے وقت کم از کم آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنے کا معمول بنایا نہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے مرتے ہی جنت میں داخلے کی بشارت ہے سبحان اللہ اور تصویر فاطمہ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ گنا دھونے کا نسخہ ہے جی ہاں جو تصویر فاطمہ پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر اور سوتے وقت جو تصویر فاطمہ تصویر فاطمہ کیا ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ تصویر فاطمہ ہے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنائیں اور رات کو سوتے وقت جو یہ پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ اس کی دور کر دی جاتی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مدنی نام کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو مدنی منع ہیں جو مدنی منا بننا چاہتے ہیں اگر آپ کے یہاں مدرسہ نہیں ہے آپ ہوں انشاءاللہ شاء اللہ چینل کے اس سلسلے میں شامل ہوں آپ کو انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول اس میں ملتے رہیں گے اور ہم اس کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بن جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ امیر علیہ سنت کی گراہمی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں غیبت کے خلاف عزم بھی اپنا مضبوط کریں اور نعرہ لگائیں کہ غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نگیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نغیبت کریں گے نگیبت سنیں گے ان شاء اللہ نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے شاء اللہ محبتوں کے چور چگل خور چگل خور محبتوں کے چور چگل خور چگل خور پفل مدینہ لگا رہے گا شاء اللہ سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے